حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب کسی کو اونگ آنے لگے اور وہ مسجد میں ہو تو چاہیے کہ اپنی جگہ بدل کر کسی اور جگہ بیٹھ جائے سننے ابو تبود حدیث نمبر 1119